سلام بن مسکین نے کہا ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار بارہ